حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نو رکاتے پڑھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک